العلیم پھر انہوں رب نے انہوں کی دعا سن لی تو اس نے انہوں نے انکال سریاں وہ مکر دور کر شوڑیو بے شک وہ خوب سن نالو جان نالو ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين پھر ساری نشانی دیکھن تے بعد بھی انہوں نے ان مناسب سمجھو کہ یوسف علیہ السلام نہ ایک مدت توڑی قید ہی کر دیتو جائے دے میں کول ادو میں أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين انہوں نے نال جیل ماں دو اور جوان میں داخل ہوگا انہوں نے ایک نے کیوں ہوں خواب ماں اپنا آپ نہ کے دیکھوں جی ہوں شراب نہ چھوڑوں لگو تو دوجہ نے کیوں ہوں اپنا آپ نہ کہ دیکھوں کہ میں اپنا سر و روٹی چکی ہوئی ہیں جن بچوں بخیروں کھیں لگا تم ہمنا اس کی تعبیر دسو بے شک ہم تو نیک آدمی دیکھ رہا ہوں قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون علیہ السلام نے فرمایا جڑی روٹی تونا دیتی جائے اس کا آن تے پہلا ہی ہوں تونا ان خواباں کی تعبیر دس چھوڑوں گو یو اس علم بچوں ہیں جو منہ میرا رب نے سکھائے ہوئے ہیں میں انہا لوکا وہ مذہب چھوڑے ہوئے ہیں جڑا اللہ نہ نہیں منتا تو وہ آخرت کا بھی من کریں واتبعت ملة آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا بالله من من شيء ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون اور ہوں اپنا باپ دادا ابراہیم تا اسحاق تا یعقوب علیہ السلام کا مذہب چلوں گا ہم نے یہ گل کس ایرانی سوپ تھی ہم اللہ نال کسی چیز نہ شریک کراں یو اللہ وہ بڑو فضل ہے مارا ور بھی تے سارا لوکا ور بھی ور متا لوگ شکر نہیں کرتا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار او جیل جو سنگیو کیوں کنی کنی کہیں پروردگار چنگا ہے یا ایک اکلو اللہ جڑو سب پر غالب ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤ بها من سلطان إن الحكم إلا إلا لله أمر أن لا تعبدوا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تم اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے جن کی عبادت کریں وے تے چھڑا ہے نہ ہی نہ ہے جڑا تو نے تے تھارا باپ دادا نے تار لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تے انہوں نے کا دلیل نازل نہیں فرمائی حکم بس اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے اس نے حکم دیتو ہے کہ اس نے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یو ہی صد و دین ہے ورمتا لوگ جانتا نہیں یا صاحبی السجن ام أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان اے میرے جیل جو سنگیو تھارا بچو ایک تا اپنا بادشاہ نے شراب پیالے گو تیرے دوجو وہ سولی چاڑے جائے گو پھر پخیروں اس کا سر نہ چنڈ چنڈ گئے کھائیں گا اس کو فیصلہ ہو گئے ہوئے جس کا بارہ مطلب پوچھیں تھا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ تو انہا دعا بچوں جس کا بارہ ماں یوں خیال تھو جے وہ چھٹ جائے گو اس نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا بادشاہ آگے میرو بھی ذکر کریے پھر اس نے اپنا بادشاہ آگیا ذکر کرنوں شیطان نے پلا چھوڑیو وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون تو بادشاہ نے کیوں ہوں خواب میں کہ دیکھوں کہ ست موٹی موٹی گاہیں جنہوں ست لسی مڑی گاں کھاتی جا رہی ہیں تو ست نیلا سلائیں تو دوجہ ست سکا ہوئیں اے درباریو تم منا میرا خواب کی تعبیر دسو جے کر تم خواب کی تعبیر دے سکیں قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين انہوں نے کیوں یہ تے ایویں کھنڈیا وا خواب ہیں تو ہم اس خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون تو انہاں دو قیدیاں بچوں جڑو چھٹ گیو تھو اسنا مدتا پچھے چیتو آیو تو وہ کین لگو जे اس کی تعبیر دستوں दसूंगो तब मिन्ना چلاو ہاں يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات ثمان یأکلون سبع عجاب سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون اے یوسف بہت سچیا مچیا بندیا تم ہمنا اس کی تعبیر دسو ہوں جس ست موٹی موٹی گائیں جنہوں نے ست لسی مڑی کھا رہی ہیں تو ست نیلا سلائیں تو دوجا ست سکا وائیں تاج جی ہوں لوگوں کو واپس جاؤں تو وہ بھی جان لیں قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم ست سال اوپرو تھلی خوب فصل بیجو تو جیڑی فصل تم کپیں اسنا سنہ سنے سنہ سنے ہی رین دیو وروا تھوڑی دی مقدار جڑی تم کھیں گا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون پھر اس کے بعد بڑا اکھا کال دا ست سال آویں گا جڑا اس گلہ نہ کھا چھوڑیں گا جڑو تو نے انہا وقت کٹھو کر کے رکھے ہو ویگو ور وہ تھوڑو جو جڑو تم بیج جگو بچا رکھیں گا ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون سال آوے گو اس میں आवे वो इसमें लोगों ने खूब बारिश नसीब बह गई तो उसमें वे रस भी گا وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ بادشاہ نے کیوں تم انہوں نے میرے کوڑے لیا پھر جس ویلے قاسد یوسف علیہ السلام کوڑے پوچھو انہوں نے فرمایا تو اپنا بادشاہ کوڑے واپس جا تو اس نے پوچھ کہ انہوں کال سریاں وہ اصل کے معاملو ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ کپ لیا تھا بے شک میرو رب انہوں کا مکر نہ خوب جانے قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل لعاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا عن نفسه وإنه لمن الصادقين بادشاہ نے کیوں کال سریو تھارو اصل معاملو کے تھو جب تم نے یوسف علیہ السلام نے برغلان کی کوشش کی تھی انہوں نے کیوں خدا کی کس نے انہوں مکہ برائی نہیں دسی عزیز مصر کی بیوی بول پئی ان تے سچ باندھے آئی گیو اصل میں میں ہی انہوں نے ورغلان کی کوشش کی تھی تو یقیناً وہ ہی سچائیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُذْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ یہ گل اس وقت ہے تانجے عزیز مصر نہ چنگی طرح پتو لگ جائے کہ میں کند پچھا اس کی خیانت نہیں کی نفس تا یقیناً برا کما ہی وہ رستو دستے سوائے اس نفس کے جس پر میرا رب میرو رب رحم کریں بے شک میرو رب بڑو معاف کرنا لو مجھ مہربان ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ تو بادشاہ نے کیوں جی تم یوسف علیہ السلام نے میرے کولے لے آؤ ہوں انہوں نے خاص اپنا وقت رکھوں گو پھر جس ویلے اس نے انہوں نے گل کی کیوں جی تم اج کے مارے نزدیک بڑی عزت والا امانت دار ہے قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم منا ملک کا خزانہ ور متعین کر دیو ہوں حفاظت کرنا لو خوب جاننا لو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نشاء ولا نضيع أجر اس اسرا ہونے یوسف علیہ السلام کا پیر مصر کی زمین میں پکا کر چھوڑیا وہ اس ملک میں جت چاویں رہے تھا ہم جس پر چاواں اپنی رحمت کر چھوڑا تو ہم نیکی کرن عالم و ثواب کدے ضائع نہیں کرتا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ آخرت و ثواب مچھی سر ہے ان لوگوں واسطے جڑا ایمان لے آیا تو انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی وَجَاءَ فدخلوا فعرفهم وهم له تو یوسف علیہ السلام کا پائی میں آیا تو وہ انہوں کو پوچھ گیا پھر یوسف علیہ السلام نے تو وہ پشان لیا ور وہ اور نہیں سیان سکیا بجهادهم قال لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين تو جس علیہ السلام نے اون وہان تیار کروا چھوڑے فرمایو سم ہوں میرے کو اپنا اس پائی نہ بھی لیاؤ جڑو باپ دنوں تھارو پائی ہے کیوں سمتکتا نہیں ہوں پورو پورو من گے دیوں لگو تو ہوں کتنوں ہی چنگو مہمان نواز بھی ہوں فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ تو جے کدے تم اسنا میرے کولے نہ لے آیا پھر میرے کول تھارا واسطے نہ تے کچھ غلو ہے تے نہ ہی تم میرے نیڑے لگیو قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون انہوں نے کیوں ہم اس کا بارہ ماں اس کا باپ نہ ٹھگا ٹھوراں گا تو ہم یہ کام ضرور ہی کریں گا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم لعلهم يعرفونها يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم يرجعون تو یوسف علیہ السلام نے اپنا ملازمہ نہ کیو جی انہوں وہ سرمایوں تم انہوں کی چھٹا میں رکھ چھوڑو ہو سکے جس ویلے یہ اپنا لوکاں پر ہے پجیں یہ اسنا پشان لیں تاں جی یہ پھر مڑ گئے واپس آویں فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون پھر جس ویلے میں مڑ گیا اپنا باپ کولے پجیا کہنے لگا ابا جی اگے ہونا گلو دین تے روک دیتو گی ہوئے لہذا تم مارے نال مارا پائی نہ بھی چلاؤ تاں جی ہم اور گلو لیا سکاں تو ہم ضرور اس کی حفاظت کرانگا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں ہوں اس کا بارہ میں اس طرح تھارو اتبار کروں جس طرح میں پہلا اس کا پائی گا بارہ ماں تھارو بسا کیو تھو خیر اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنا لو ہے تو وہی سارا مہربان آتے ہیں بد مہربان ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيبْ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل كيل بعيد ذلك يسير اور جس ویلا انہوں نے اپنو سفر آلو سامان کھولیو تو انہوں نے اپنو وہ سرمایو لب گیو جڑو داری واپس کر دیتو گیو تو وہ کہنے لگا ابا جی ہمنا اور کے لوڑے یو مارو سرمایو ہے ہمنا ہی واپس کر شوڑے ہوئے ہوں ہم اپنا کارانا واسطے غلو لیا گا تے اپنا بھائی کی حفاظت کراں گا نالے ایک اونٹ غلو بھی زیادہ لیا گا یو تے تھوڑو جو ہی غلو ہے قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه قال على ما نقول وكيل یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہوں اس نہ کدے بھی تھارے نال نہیں چلاسوں چھوڑی تم خدا کی قسم کر گئے یو وعدو نہ کریں کہ تم اسنا ضرور میرے کو لے گا گا آمیں ورہاں جب کہ تم آپ ہی کدھر کی آ جائیں پھر جس ویلہ انہوں نے پکو کر لیو تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون نالے فرمائیو میرے بچوں تم ایک بوا تے نہ بڑیو بلکہ کنی کنی دروازہ تو داخل ہوئیو تے ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ تھارا دروں ٹال نہیں سکتو حکم دے صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے میں اس سے بر پروسو کیو وہ ہے تے پروسو کرن آلانا نہ اس سے بر پروسو کرنو چاہیے ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون تو جس میں مصر میں داخل ہو گیا جس طرح کہ انہوں نے ان کا باپ نے تھو کہ کا والد اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ماں انہوں کا کچھ بھی کم نہیں آ سکے تھا یعقوب علیہ السلام کا دل میں ایک تانگ تھی جیڑی انہوں نے پوری کر لی تو بے شک بھی بڑا علم تھا اس کی وجہ سے جڑو علم ہم نے انہوں نے عطا کی وہ تو مجھ لوگ اس گل نہ جانتا نہیں جانکاری دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون تو جس ویلے یوسف علیہ السلام کو پجیا بھائی نو اپنے کولے جگہ دیتی تے دسیو جے ہوں تیرو بھائی ہوں ہوں تو پر کڑ نہ جو کچھ یہ کرتا रहा है فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العيض إنكم لسارقون جس जिस انہوں نے انہا وہ سمان تیار کروائیو پانی پین وہ پانڈو اپنا پائی کی چھٹ مرک شوڑیو پھر ایک بلان آلا نے آلو ماریو یورے کافلے آلیو تم تے واقعی چوریں قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون انہوں نے بلان آلہ در مڑ گئے کیوں تھاری کے چیز گمی ہیں قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم انہوں نے کیوں انہوں نے بادشاہ کو پانی پین آلو پانڈوں گم گیوے تو جڑو اس نے لیاوے گو اس وقت ایک اونٹ کو غلو ہے تو ہوں اس کو ذمہ دار ہوں قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين انہوں نے کیوں خدا کی قسمیں تو انہوں چنگی طرح پتھو ہے یا ہم اس ملک میں فساد چکر نہیں آیا تو نہ ہی چوری مارو کام ہے قالوا فما جزائے إن كنتم كاذبين انہوں نے کیوں پھر اس کی کیا سزا رہے گی جے کر تم جھوٹا نکلیا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين انہوں نے کیوں اس کی سزا یہی ہے یہ جس کی چھٹ ماں وہ پانڈو لگ رہو وہی چور اس کو بدلو بی گو ظالمانہ اس طرح سزا دیا قبل اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ دن لِيُوسُفِ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا سکا پائی کی بوری تھے پہلا انہاں کی بوری تکنی شروع کی پھر اپنا پائی کی بوری بچوں وہ کٹ لیو اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام واسطے تدبیر کی تھی کیوں جے وہ اللہ کی مشیت تھے بجن بادشاہ کا قانون پر اپنا پائی نہ نہیں رکھ سکے تھا ہم جس کا درجہ چاہواں اچا کر دیا تو ہر ایک علم آلہ کے اوپر ایک زبردست علم آلو ہے يسرق فقد سرق أخذ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون پائیاں نے کیوں کہ جے قدر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہنو اس کا پائی نے بھی چوری کی تھی تو یوسف علیہ السلام نے یہ گل دل ہی دل میں رکھ لی تو اس نے نے انہوں باندھا نہیں کیو تو دل دل میں فرمایو تم پیڑا قسم کا لوگ ہیں تو تم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے خوب جانے قالوا أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين انہوں نے کیوں اے عزیز مصر اس کا والد صاحب بالکل بڑھا جریف اگاوائیں لہذا تم اس کی جگہ مارا بچوں کسے نہ رکھ لیو ہم تے تمنا نیکو کار بندو دیکھ رہے ہیں قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون يوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا بچاویں کہ ہم اس بندہ نہ چھوڑ گئے جس کو لے مارو سمان لبو ہے کسی اور نہ پکڑ لیا تاں سے ہم ہی ظالم ہو جاؤں گا فلما ثم استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فوتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين پھر جس ویلے میں یوسف علیہ السلام تے نا امید ہو گیا تاں کنی ہو گئے سلا سوٹھا کرن لگا انہوں بچوں بڑا پائی نے کیوں کیوں تو انہوں پتو نہیں یہ تھارا باپ نے تھارے کو اللہ کی قسم دے گئے پکو وعدو لیو تھو اور اس سے پہلا تم یوسف علیہ السلام کا بارہ ماہ قصو کر رہے ہیں لہذا ہوں اس زمین تے السومی نی جچر تھوڑی کے منہ میرو باپ اجازت نہ دے دیا یا اللہ ہی میرا بارہ ماہ فیصلو کر دیا تو وہی سب سے سرس فیصلو کرنا لو ہے ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين تم سارا اپنا باپ کو لے واپس جو تو اُس جاگے کو جی ابا جی تھارا پوت نے چوری کی ہے تو انہوں نے اس سے گل کی گواہی دیتی تھی جیڑی ہم جانا تھا اور ہم غیب کی فالت کرنا لا نہیں تھا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون تم اس بستی آلا نہ پوچھ لیو جس میں ہم تھا تو اس قافلہ آلا نہ بھی پوچھ لیو جس نال ہم واپس آیا تو یقیناً ہم بالکل سچا ہیں قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تو نے اپنا دل سے ایک گل بنا لیے ور میرا واسطے صبری چنگو ہے من امید ہے جی اللہ تعالیٰ ضرور ان سارا نہ میرا توڑی پچھا دیا گو بے شک وہ خوب سن ڈالو بے شک وہ خوب جان ڈالو مجھ حکمت آلو ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ تو یعقوب علیہ السلام نے انہ تے مو پھیر لیو تو کہن لگا ہائے افسوس یوسفا تو انہ کی اکھ غم نال چٹی پھر گئی تھی اور وہ غم نال بھریا ہوا تھا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين بچہ نے کیوں خدا کی قسمیں تم تے صدا یوسف علیہ السلام ہی کی یاد ماں لگا رہیں گا ات توڑی جے تم اس کی اس ایر ماں ادموہ ہو جیں یا تم جانو ہی مک جیں قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہوں تے اپنی بے وسی نالے غم کی شکایت بس اللہ تعالیٰ گئی کر رہے ہوں تے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف تم نہیں جانتا من من من لا روح روح إنه ييأس الله إلا القوم الكافرون میرے بچیو تم جاؤ تو یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی نے چنگی طرح لوڑو تو تم اللہ کی رحمت نے بے آس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت نے بے آس نے چھڑا کافر لو کی میں فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين پھر جس ملے میں یوسف علیہ السلام کو لے پجیا کہن لگا اے عزیز مصر انہوں تے مارا کارالانا بڑی تکلیف پج رہی ہے تو ہم یو ذریعے سرمایو لیا ہوں تم ہونا پورو پورو غلو دیو نالے ہونا خیرات بھی دیو بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرن کرنا نیک جزا دیا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیوں تو یاد ہے تو نے یوسف علیہ السلام تو اس کا तो نال کے کیو कियो جس لئے تم نہ سمجھی میں پیاوا تھا قالوا اینک لأنت یوسف قال أنا یوسف وهذا اخی قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سنین وہ بول پیا کیوں سچے تم یوسف ہیں فرمایا آہو ہوں یوسف ہوں تو یہ میرو بھائی ہے یقینا اللہ تعالیٰ نے مارا اوپر بڑو احسان کیو ہے واقعی جڑو گناہ تے بچتو رہے تو صبر کرے پھر اس نے کو کارا وہ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتو قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين انہوں نے کیوں خدا کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے تونا اے یوسف علیہ السلام مارا اوپر بڑی فضیلت دیتی ہے ہم تے واقعی قصوروار قال لا تتریب علیکم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تمنا کوئی پوچھ نہیں اللہ تعالیٰ تمنا معاف کرے وہ سارا مہربانہ تے بد مہربان ہے اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ تم میری یا کرتی لے جاؤ تم اسنا میرا والد گا چیرہ ور سٹیو اسنا انہ کی اکھاں میں لو پھر آوے گی اور تم اپنا سارا کارا کارانا لے گا میرا کلے آجاؤ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تو جس ویلے قافلوں مصر تے ٹریو انہاں ابا جی گھر میں کہن لگا کہ جے تم منہ بڈیواں ماں فاتر ہوا وہ نہ کہ تا منہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم نے کیوں خدا کی قسمیں تم تے اپنی اس سے پرانی غلطی میں پیاوائیں فلما جاء البشير ألقاه متعو جل دشیرو کو جی سو تدیرو بول أعلم من الله ما لا تعلمون پھر جس ویلا خوشخبری دین والو پجو تے اس نے وا کرتی انہاں دا چہرہ مبارک پر سٹی تا تدے انہاں کی اکھاں میں لو پھرائی اس ویلے انہوں نے کیوں میں تنا کیوں نہیں تھو جے ہوں اللہ کی طرفوں وہ گل جانوں جڑی تم نہیں جانتا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين پوتا نے عرض کی ابا جی تم مارا واسطے مارا کی بخشش کی دعا منگو ہم ہی خطا کار ہوں قال سوف استغفر لكم کمبی إنه هو الغفور الرحيم انہوں نے فرمایا اچھا اے ہونی ہوں تھارا وقت ہے اپنا رب کو بخشش کی دعا مانگوں گو وہ تو ہے ہی بڑو بخشن ہار مجھ مہربان فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين پھر جس ویلے سارا یوسف علیہ السلام کو لے پجیا تو انہوں نے اپنا باپ نہ انہوں نے اپنا ماں باپ نہ اپنے کو لے جگہ دیتی تو کیوں تم مصر میں داخل ہو جاؤ جی اللہ نے چاہو تا امن نال رہیو ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رقياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ان ربی لطیف لما یشاء انہو هو العلیم الحکیم تو یوسف علیہ السلام نے اپنا ماں باپ اچھی جگہ شاہی تخت پر بسا لیا تو وہ سارا انہا گئے سجدہ مٹ ہے پیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جی یا میرا اس پہلا خواب کی تعبیر ہے یقیناً میرا رب نے نے سچو کر دسے ہوئے تو اس نے میرا نال اس ویلے بڑو احسان کیو جس ویلے اس نے قید خانہ تے کڈیو تو وہ گراں وچوں ات لے اس تو بعد کے شیطان نے میرے میرا پائیاں بشکار فساد کال چھوڑیو تھو بلا شبہ میرو رب جو کچھ جاوے اس واسطے بہترین تدبیر کر لیا بے شک وہی بڑا علم آلو حکمت آلو ہے رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربا یقین ان تے منہ حکومت بھی عطا فرمائی تے تے گلنہ کی حقیقت تھوڑی پجن وہ علم بھی عطا اے اسمانہ تے زمین کا پیدا کرنا لیا تو ہی دنیا تے آخرت میں میرو کار ساز ہے تو منہ اس حال میں وفات دئیے کہ ہوں فرما بردار ہوں تے منا نیک بندہ میں شامل فرمائیے من بنوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری گل غیب کی خبریں بھی چوئیں جیڑی ہم تھارا در وہی کر رہے ہیں ورنہ تم تے انہوں کو لے اس ویلے موجود نہیں تھا جس انہوں نے اپنی گل پکی کر لی تھی تو جد وہ سازش بنا رہا تھا وما الناس ولو حرصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہمیں تم کتنی ہی تانگ کریں ور مجھ لوگ تے ایمان قبول کرتے ہی وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين حالانکہ تم انہوں کو اس تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں منگتا یہ قرآن تا دنیا جہان واسطے بس ایک نصیحت ہے وَكَأَيِّن من آية في السماوات والأرض يمضون عليها وهم عنها معرضون تسمانا ما اور زمین ما کتنی نشانی ہیں جنہ کا اوپروں یہ لنگتا رہے ور یہ انہ تے موہ موڑے رکھیں وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون تو انہا بچوں مجھ لوکاں وہ یوں حال ہے کہ بھی اللہ نہ مننے بھی تے اس را کہ اس کے نال نال شرک بھی کرتا رہے افامنوا ان تأتیہم غاشیت من عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتتا وهم لا يشعرون تو کیوں وہ اس گلتے بے فکر ہو گیا ہیں جو انہوں پر خدا کا عذاب کی ڈھاک لینے والی کہ آفت آ جائے یا انہوں پر چان چک کی قیامت کی کڑی آ جائے تو انہوں نے پتو بھی نہ لگے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو یو ہے میرو رستو ہوں اللہ تعالیٰ در بلا رہے ہوں یقینا ہوں اللہ تعالیٰ در بلا رہے ہوں یقین تے دلیل نال ہوں بھی تے میری پیروی کرنا بھی تے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ شرک کرنا لا بچوں نہیں وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھارا تے پہلا میں بستی آلہ بچوں جتنا بھی رسول بنا گئے چلایا وہ مر دی تھا جنہ در ہم وہی کران تھا پھر کیوں یہ لوگ زمین میں ٹوریا پھریا نہیں کہ یہ تک لیتا جے انہاں لوکاں کو انجام کے ہوگو جڑا انہاں تے پہلا ہویا ہے تے آخرت کو کر یقیناً بہتر ہے انہاں لوکاں واسطے جنہوں نے پریزگاری اختیار کی پھر کیوں تم سمجھتا نہیں حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نفرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ات توڑی جے جی، جس لئے رسول نہ امید ہون لگ گیا اور وہ خیال کرن لگ پیا جے جی وہ چھوٹا سمجھا جان لگائیں پھر